مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جہاد پر پابندی لگا دی جائے جہادی چندے کا گلا گھونٹ دیا جائے جہاد کرنے والوں کو نظر بند کر کے یا قید کر کے یا سڑکوں پہ انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دیا جائے تاکہ مسلمانوں سے کافر ناراض نہ رہے مسلمانوں سے یہودی ناراض نہ ہو مسلمانوں سے نصرانی ناراض نہ ہو مسلمانوں سے صدر بش ناراض نہ ہو مسلمانوں سے ٹونی بلیئر ناراض نہ ہو مسلمانوں کے اندر سے ملا عمر کو نکال دو اسامہ بن لادن کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے طالبان کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے شیخ احمد یاسین کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے حماس جیسی تنظیم نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے اسلامی جہاد کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے انتفادہ کو نکال دو مسلمانوں کے بیچ سے کشمیری مجاہدین کو نکال دو تاکہ مسلمان پاک ہو جائے مسلمان صاف ہو جائے بش کے محبوب بن جائے ٹونی بلیئر کے مقرب بن جائے ایریل کے منظور نظر بن جائے یہ فارمولا تیزی کے ساتھ بیان ہو رہا ہے میں قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی کتاب تو ہماری رہنمائی فرما کیا جہاد کا نام لینے لینا چھوڑ دے اگر ہم تنظیموں پہ پابندی لگانا تنظیموں پہ پابندی لگا دے مجاہدین کی گردنیں دبا دے اپنے اپنی پولیس کو مجاہدین کے گھروں پہ چھاپوں کے لیے بھیج دے اپنی فوج کو مجاہدین کی گردن کاٹنے کے لیے کھڑا کر دے تو کیا یہودی ہم سے خوش ہو جائیں گے کیا نصرانی ہم سے خوش ہو جائیں گے کیا ہمیں امن مل جائے گا قرآن جواب دیتا ہے تمہاری سوچ بالکل غلط ہے تمہاری سوچ رب کے حکم کے بالکل خلاف ہے قرآن کہتا ہے مل تتبع ملتہم جب تک تم مسلمان کہلاتے رہو گے نام کے یا کام کے نہ یہودی تم سے خوش ہوں گے نہ نصرانی تم سے خوش ہوں گے ہاں اپنا دین بدل دو اسلام کو گردن سے نکال دو کفر کو اختیار کر لو یہودیت قبول کر لو نصرانیت قبول کر لو تب وہ تمہیں سینے سے لگائیں گے اس سے پہلے تم دھوبی کے کتے بنو گے نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے کافر تم سے خوش نہیں ہوگا رب تم سے راضی نہیں ہوگا زمین بھی تم پہ تنگ ہو جائے گی آسمان بھی تم پہ دروازے بند کر دے گا